السلام علیکم حضرت ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ میں اس وقت افریقہ سے بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں اہل سنت کی ایک ہی مسجد ہے جو کہ اس وقت شہید ہو چکی ہے اس کے لیے عارضی طور پر ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس جگہ پر رمضان کا احتکاب کرنا جائز ہے ہاں جی میرے بھائی چونکہ اب وہ مسجد کے قائم مقام ہے اور مسجد کے لیے اس کو شہید کیا گیا اس کی جگہ یہ بنائی تو آپ وہاں احتکاف کریں رمضان شریف کا جہاں پانچ لوگ جب نماز ہوتی ہے تو وہاں احتکاف ہو سکتا ہے آپ وہاں احتکاف کریں